بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا یہاں سے پڑھیں گے تو پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر لیں گے اور اس کے بیان کرنے کے بعد ترجمہ پڑھیں گے ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی تفصیل و تشریح اور کتاب میں پڑھیں گے آواز آ رہی ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اس میں جو راعنا کا لفظ ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں چونکہ یہود رہا کرتے تھے جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ تین بڑے قبائل سے تو قبائل تھے تین بڑے قبائل تھے ایک بینقا بین قریظہ اور بنو نذیر یہ یہود کے بڑے قبائل شمار کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا بہت سازشی ہوا کرتے ہیں یہود جو ہے نا بہت سازشی ہوا کرتے ہیں تو مدینہ میں رہنے والے بعض یہودوں کی یہ شرارت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملتے یا جب رسول اللہ علیہ وسلم سے امنا سمنا ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ راعینا تو راعینا کا ایک عربی معنی ہے اور ایک اس کا جو ہے نا یہود کی اپنی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی تو عربی میں تو اس کا مطلب صحیح ہے کہ رائنا آپ ہمارے رعایت کیجیے رائنا آپ ہماری رعایت کیجیے عربی میں تو اس کا مانا سی بنتا ہے اس میں کوئی اس طرح گستاخی کا بے ادبی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا لیکن ان کے زبان میں اسی لفظ کا ترجمہ جو ہے نا بطور اس کو بطور گالی کے استعمال کیا جاتا تھا تو ان کو تو خود چونکہ پتہ تھا کہ ہم بظاہر یہ لفظ کے تو رہے رائنا یعنی اس کا عربی مانا ہے کہ آپ ہمارا لحاظ کیجیے ہمارا رعایت کیجیے لیکن اصل میں ان کا مقصد اس سے جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کا استحضاء ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ تو یعنی مسلمان چونکہ عربی بولتے ہیں اور اس کے ان کے سامنے تو ان کا ظاہری مانا ہے جس کا مانا ہے آپ ہمارے رعایت کیجیے لحاظ کیجیے جبکہ ان یہود جو ہے نا اس میں اس کے عبرانی زبان میں جو مانا تھا سب والا گالی والا جس سے رسول اللہ کی بھی ہوتی ہے اور اس کا بھی شمار کیے جاتے ہیں لیا کرتے تھے تو عربی میں تو ان کا معنی صحیح تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن عبرانی میں اس جیسا لفظ اس سے ملتا جلتا جو ہے نا لفظ یہ بدعا اور گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور مزید اگر اسی لفظ کو اسی رائنا کے لفظ کو اگر کینچا چاہے اس میں جو آئین ہے را نا جو عین ہے اس کو اگر ذرا کھینچ کر بولا جائے تو اس کا تو یہ بن جائے گا را اور جو ہے نا آپ کو معلوم ہوگا عربی میں چرواہے کو کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ را نعوذ باللہ ہمارے چرواہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس طرح پکارا کرتے تھے تو یہود یہ لفظ بظاہر ادا کرتے تھے تو ان کا جو ان کی جو نیت تھی ان کا جو عقیدہ تھا یا ان کی جو مراد اور اصل مقصد تھا وہ اس سے رسول اللہ وسلم کے استحضاء کیا کرتے تھے اور ان کی نیت خراب تھی تو ان کو تو پتہ تھا لیکن مخلص جو مسلمان تھے عرب جو تھے ان کو تو پتہ اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ برانی میں اس کا معنی یہ ہے اور یہ جو ہے نا گستاخانہ کلمات شمار کیے جاتے ہیں یا بےدے کی استعمال الفاظ شمار کیے جاتے ہیں یا بطور گالی کے استعمال کیے جاتے ہیں تو بعض جو مخلص مسلمان تھے ان کے دیکھا دیکھی جو ہے نا یعنی یہ کہا کرتے تھے انہوں نے بھی جو ہے کہنا شروع کیا کہ رائنا رائنا یعنی آپ ہمارے لحاظ کیجیے ہمارے ہمارے لحاظ کیجیے ہمارے رعایت کیجیے صحابہ اکرام بھی یہ فرمایا کرتے تھے مسلمان تو صحابہ کو چونکہ اس کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ جب یہود مسلمانوں سے صحابہ کرام سے یہ لفظ سنا کرتے تھے کہ ہمارا ریکھا دیکھی جو ہے نا وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے دل دل ہی دل میں کہ ہمارا جو غرض ہے وہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے کا ہے اور یہ تو ان کو پتہ کہنے لگے ہیں اور اس پر بھی خوش ہو تھے اور مسلمانوں کو مزاق بھی اڑایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر جو ہے نا مسلمانوں پر متنوع کیا کہ یہ جو لفظ ہے راہ اس کو آئندہ کے لیے جو ہے نا استعمال نہیں کرنا ہوگا اور اس پر پابندی لگا دی گئی کہ اگر آپ نے لفظ استعمال کرنا ہی ہے کیونکہ اس کا تو ایک لفظی معنی ہے عربی معنی ہے وہ تو صحیح ہے لیکن ان کی جو مراد تھی مقصد تھا جو غرض تھا صحیح نہیں تھا ان کی نیت صحیح نہیں تھی تو مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا اور اگر مزید یہ فرمایا کہ اگر استعمال ہی کرنا چاہتے ہو تو اس کے بجائے جو ہے نا انظر جس طرح آیت کریمہ کے اگلے حصے میں اس کا بھی تذکرہ ہے انظر یہ لفظ کیا مسلمانوں کو تو اس کا معنی ہے کہ ہم پر شفقت سے نظر ہمارے اوپر شفقت کا نظر فرمایا ہمیں دیکھ لیجئے ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے تو اس میں کسی اور معنی کا احتمال ہی ہوتا تو اس کرمہ میں جو ہے نا یہود کا جو جو یہود کی یہ شرارت تھی کہ بظاہر کچھ بولتے تھے اور اس کے مراد کچھ اور لیتے تھے مسلمانوں کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو انہوں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی جو ہے نا رسول اللہ وسلم کو کہنا شروع کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے جو ہے نا مسلمانوں کو بتا دیا کہ آئندہ اس طرح لفظ استعمال نہیں کرنا اور اس طرح ان کے خباست کا بچینتی کا بھی پتہ چل گیا یہود کا اب جو ہے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کی تفصیل اور تشریح اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر فرما رہا ہے راعنا نہ کہنا لا تقولوا راعنا راعنا نہ کہنا وقولوا زرنا اور انظر اور انظر نہ کہہ دیا کرو واسمعوا اور سنا کرو ولل کافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے درناک عذاب ہے کافروں کے لیے درناک عذاب ہے یعنی یہ جو بظاہر یہ جو یہود ہے بظاہر کچھ کہتے ہیں اور حقیقت میں جو ہے ان سے کچھ اور ملا دیتے ہیں تو ان کے لیے عذاب علیم ہے اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعنا اے ایمان والو مت کھا کرو مت کھا کرو لفظ رعنا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعنا امر من المراعات کہ یہ مراعات سے یہ امر کا صیغہ ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائے امر کا صیغہ ہے مراعات سے مشتق ہے من یعنی یہ مراعات سے مشتق ہے ہے اس کا ماخوذ جو نا مشتق منہ جو ہے نا یہ مراعات ہے اور یہود جو ہے نا یقولون لہوزہ ذالک اور یہود رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے وہی بلو غسل یہود من رعونا اور اور یہود کی زبان میں جو کہ برانی زبان تھی اور یہ یہود کی زبان میں حماقت کے معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا گالی کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا سر کا تو اس سے خوش ہوتے تھے تو اس سے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اس اس لفظ لفظ سے سے پکار کر یہ خوش ہوا کرتے تھے اور مسلمان بھی پکارا کرتے تھے تو اس لفظ کو سن کر خود مسلمانوں سے اور خود استعمال کر کے یہ اس سے خوش ہوا کرتے تھے وقات رحان نبی اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اسے مخاطب کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے مخاطب کیا کرتے تھے مسلمانوں کو اسے روکا گیا مسلمانوں کو اس کے استعمال سے روکا گیا یہ جو نازل ہوئی آپ نے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کا جو لفظی مانا ہے عربی میں رائنا آپ ہمارے رعایت کیجئے ہمارے لحاظ وہ تو صحیح ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کا مقصد جو ہے نا کیونکہ ان کی اپنی زبان عبرانی تھی عبرانی میں یہ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا تو یہ خود بھی کہا کرتے تھے اور سادہ مخلص جو مسلمان تھے وہ بھی کہا کرتے ان کو تو پتہ نہیں تھا علم نہیں تھا جب ان کو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان ان پر پابندی لگا دی پھر انہوں نے کو چھوڑ دیا اور ان کے اس کا بھی اس طرح وہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور ان کے خوب اس کا بھی اس میں پتہ چل گیا وقولو اور کہا کرو وقولو اور کہا کرو وقولو اور کہا کرو بدلہ اس کلمے کی بجائے یعنی راعنا کی بجائے کیا کہا کرو اگر کہنا ہی ہے انظرنا اے انظر الینا یعنی ہماری مسلحت پر نظر فرمائے یا ہماری طرف توجہ کیجیے ہماری طرف واسمعو اور سنو ما تو مرون قبول جو حکم تم کو دیا جا رہا ہے قبولت کے کان سے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے قبولیت کے کہاں سے ولیل کافرین عذاب علیم ولیل کفار کے لیے جو ہے نا یہ سخت عذاب ہوگا دردناک عذاب ہوگا مؤلم ہوا نار یعنی یہ جو علیم ہے یہ بمانائی مؤلم ہے مراد اس سے جہنم کے آگے دوزہ کی آگ ہے اب جو اگلی ایتی کریمہ ہے پھر اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر اس کا تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ ما یود الذین کفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما یود الذین کفروا کافر لوگ ما یود الذین کفروا کافر لوگ من اهل الكتاب ولا المشرکین فا اهل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو کافر لوگ فا اهل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے ہو ایونزل علیکم من خیر من ربکم یہ پسند نہیں کرتے ما یوتو یہ پسند نہیں کرتے کہ پروردگار کی طرف سے کوئی بلائی تم پر نازل ہو یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بلائی نازل ہو واللہ یختص من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اللہ فضل عظیم کا مالک ہے اللہ فضل عظیم کا یعنی بڑے فضل کا مالک ہے ایت اس سے جو پچھلا ٹکڑا ہے من اہل کتاب و مشکین مشکین کا اطب اہل کتاب پر ہے اور یہ جو من ہے یہ من اہل کتاب یہ من بیانیہ ہے من بیان کے لیے ہے تو مطلب کیا ہوا کہ اس بات کو تمہیں کسی قسم کی بہترین نصیب ہو ای ینزل ای ینزل علیکم من زائدہ خیر ایو نظر علیکم کہ تم پر نازل کیا جائے من خیر من یہ جو من ہے یہ کیا یہ ظاہر ہے خیر وحی یعنی کوئی وحی ہے کہ تم پر نازل کیا جائے کوئی وحی من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پروردگار کی جانب سے کیوں حسد لکم اس وجہ سے کہ تم سے حسد کرتا ہے اس وجہ سے کہ تم سے حسد کی وجہ سے واللہ رحمت کی اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی رحمت یعنی نبوت کے ساتھ واللہ اللہ تعالیٰ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت کو نبوت نبوت کو یعنی رحمت کیا وہ میں یہ چاہوں جس کو چاہتے جس کو چاہتے یا جو اللہ کو منسوخ ہوتا ہے واللہ الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہے نا تفصیل پڑھتے ہیں اور تفصیل پڑھنے کے بعد جو ہے نا اس کی تشریح تفصیل اور تشریح پڑھ لیں گے تو ترجمہ پڑھنے سے پہلے جو ہے نا اس کا تھوڑا منظر پڑھ لیتے ہیں تو سمجھنے میں آسانی رہے گی اس جو دوسری آیت کریمہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها تو اس کا تھوڑا سا تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں نسخ کے بارے میں ہے کہ کبھی کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ بعض احکام کو منسوخ فرما لیا کرتے تھے ان کی جگہ جو ہے اور احکام کو نازل فرما دیتا تو یہود اور یہود کے ساتھ مشکین بھی کرے گی چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور رسول اللہ خود کبھی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ تو ان چیزوں سے منظر ہے یہ ان چیزوں سے پاک ہے کبھی جو ہے نا ایک قسم کا حکم فرما نازل فرما دیتے ہیں اور کبھی جو ہے نا دوسری طرح کا حکم نظر معلوم ہوا کہ یہ جو احکام رد بدل یا احکام ناسخ اور منسوخ کا ہونا یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے سلام نہیں ہو سکتا ہے یہ اعتراض یہ کرتے تھے جس طرح کہ اگلی جو کریمہ ہے اس میں ہم پڑھ لیں گے جو دوسرا پارا دوسرے پارے کے شروع میں جو ہے نا کہ تحویل قلعہ کا جو واقعہ ہے یا جو قصہ ہے اس میں ہم پڑھ لیں گے تو ان کو جو ہے نا تھا یہ جو گمان تھا اس کو باطل کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو رد کرنے کے لیے یہ آیتی کریمہ ہاں، ہے دوسرا نظر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے انبیاء آئے ہیں تو انبیاء کے جو ہے نا بعض کتابیں بھی دی گئی ہے اور بعض جو ہے نا پچھلی شریفوں کتابیں رہے ہیں تو احکام ہے جو ہے نا پوری احکام ہے اصل جو اصولی جو یعنی جن پر عقائد کا بنیاد ہوا کرتا ہے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین آخرت یہ جو بنیادی عقائد ہے یہ تو تمام انبیاء کی جو ہے نا ایک ہی ہے ایک ہی ہوا کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو پوری احکام ہے وہ ہر نبی کو جو ہے نا اس میں بعض بعض کو چیزیں دی گئی اور بعض کو بعض چیزیں دی گئی تو اس میں اختلاف مختلف ہوتے رہے ہیں جو بنیادی عقائد ہے توحید رسالت اور آخرت وہ تو تمام انبیاء کا جو ہے نا تو سب سب نے ان کی تعلیم دی ہے لیکن اس کے علاوہ جو فوریا حکام ہے اس میں جو ہے نا کسی نبی کو کیا دیا گیا کسی نبی کو کیا دیا گیا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ حضرت مطالعہ السلام کو حکام دیے گئے تھے جو کہ ان کے بعد نبی حضرت علیہ السلام کو نہیں دیے گئے تھے اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ایسے حکام دیے گئے جو کہ حضرت السلام اور حضرت علیہ کو نہیں دیے گئے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں مبعوث ہوئے چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے تو اس وقت جو ہے نا درجہ بدرجہ بائی جو ہے نا حکام نازل ہو رہے تھے اور پہلے ایک قسم کا حکم ہوتا تھا پھر جب تھوڑا عرصہ گزرتا تھا تو وہ کم بدل جاتا تھا پھر جو ہے نا اور بدل جاتا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم سے جب شروع میں نبوت ملی تھی صبح سے تو اس طرح وہ احکام جو ہے نا درجہ بدرجہ نازل ہو رہے تھے احکام درجہ بدرجہ نازل ہو رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کو طرح طرح کے مسائل درپیش تھے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج فرمائی یعنی سلسلہ وار درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا احکام نازل ہوتے رہے تو کسی وقت جو ہے ایک حکم دیا گیا اور کسی وقت جو ہے دوسرا حکم دیا گیا جس طرح کے قبلے کا تعین تھا پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھنے کا حکم تھا اور سولہ مہینے یا چودہ بارہ مہینے جو ہے نا اس طرح پڑھنے کے بعد پھر حکم ہوا کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھنا ہے تو اس طرح احکام سے تدریج جو ہے نا وہ مختلف ہوتے رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تو یہود جو ہے نا بالخصوص اور دوسرے جو کافر تھے بالعموم یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں تو یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہے کہ پہلے جو ہے نا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا اور اب جو ہے نا یہ بیت اللہ کی طرف ہے یا اس طرح اور بھی احکام تھے اس طرح اور بھی احکام تھے تو یہ جو ایسی ہے جس کو ابھی ہم پڑھیں گے یہ اس کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حکمت کے مطابق جو ہے نا مختلف حالات کے مطابق اور زمانے کے حالات کے مختلف ہونے سے جو ہے نا اپنے میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور اس کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ ایسا حکم لایا جاتا ہے جو اس وقت کے یا اس زمانے کے جو ہے نا مناسب اور بہتر ہوتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جو پھیلاؤ تھا اسی کے طرح ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا کوئی بھی ان چیزوں کو جاننے والا نہیں ہے کہ کس وقت جو ہے نا کون سا حکم مناسب رہے گا اور کس وقت کون سا حکم مناسب نہیں رہے گا تو وہ اعتراض کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اس اعتراض کو جو ہے نا کرمے میں جواب دیا ہے اب اس کا تجمہ پڑتا ہے مانا ان اون سے ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں مانا تخ آیت ان اون صحاف ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو بہتر او مثلہا یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں تو اس سے بہتر یہود جیسی آیت لے آتے ہیں علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے میں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہتے میں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں ولما تعن الكفار في نصف جب کفار نے جب کفار نے جب کفار نے تان لا تان کیا نفق کے بارے میں وقالو ان محمد یامر اصحابہ اليوم بامر وينها عنه غدا اوکے اوکے وقالو اوکے اوکے سے تھے او کہنے لگے ان محمد کے بے شک محمد یامر اصحابہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں ایک دن کسی کام کا بامر کسی کام کا وينها عنه غدا اور کل پھر اسے منع کرتے ہیں یعنی ایک دن اپنے صحابہ کو ساتھیوں کو کسی چیز کا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اگلی دن اسی حکم سے جو ہے نا اسی کام سے روک دیتے ہیں تو نزلہ تو یہ پھر نازل ہوا یعنی اس کی اس قول کی تردید کے لیے اس کی اس قول کا جواب دینے کے لیے یہ نازل ہوا ما ننسخ من آیت ما جو ہے نا یہ شرطیت یہ اس کا ترکیبی حالت بتا رہا ہے کہ یہ ما کیا ہے تو امام استفامی بھی ہوتا ہے مصولہ بھی ہوتا ہے ترکیبی بھی ہوتا ہے کہ جو نماز شرطی ہے ننسخ من آیت کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے ضلع حکمہ امام جی ہاں اولا کہ ہم اس کے حکم کو نازل کرتے ہیں لفظ کے ساتھ پہلی مرتبہ اور میں جو ہے نا نون کے نون تک اینا او جبرائیل بنصفہ کہ ہم جو ہے نا اس کا حکم دیتے ہیں یا جبرائیل کے واسطے سے جو ہے نا اس کے منسوخ ہونے کا یا نسخ ہونے کا حکم دیتے ہیں او ننتہا یا ہم بلا لیتے ہیں نو آخر رہا ہم اس کو معقر کر لیتے ہیں فلا ہم اس کے حکم جو ہوتا ہے اس کو نازل کرتے ہیں ونرفع اطلاوتا یعنی اس کا تو حکم برکر ہے یعنی مقصود منسوخ تلاوہ ہو جاتا ہے اور اس کا حکم جو نو باقی ہوتا ہے جس طرح کہ وہ مشہور آیت مشہور آیت ہے کہ الشیخت و شیخت و جزنیا فرجموہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ منسوخ تلاوہ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے منسوخ تلاوہ لیکن اس کا حکم باقی ہے ونرفو اسلاوتا ہم اس کی تلاوت کو اٹھا لیتا ہے انواف روحا فی اللہ محفوظ فی اللہ محفوظ ہے اس کو ماخذ کر دیتے ہیں وفی قرات بلا حمزہ اور ایک قرات میں جو ہے نا یہ بغیر حمزہ کیا ہے ومن النسیان اینن سیہا یعنی ہم ہاں، بلا دیتے ہیں ونم وہا من قلب کا آپ کی دل سے اس کو مٹھا دیتے ہیں وجواب شرط ناری بخیر منہا کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ماں شرطی ہے اس کا جو جواب ہے ایک شرط ہوتا تک جواب شرط ہوتا ہے یہ اس کا جواب یہ ناتی بخیر منہا یہ اس کا جواب ہے ناتی لے کے آتے بخیر منہا اس سے بہتر انفالبا سہولت الاجر کہ وہ بندوں کے لیے جو نا زیادہ منافع مند ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے سہولت میں اور آسانی میں اور زیادہ اجر میں یعنی زیادہ ثواب میں اور تکلیف ہے کلب بنانے میں یا سوا میں جو اس سے بڑھ کر لے کے آتے ہیں یا اس کے برابر لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالم کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پر حاضر ہے ہنس کو تبدیل یہ تقریر پھر یہ جو ہے نا تبدیل و یہ تقریر کے لیے اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتی ہے کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلی جو ایت کریمہ ہے علم تعلم ان اللہ لہم کو سماوات والارض اخر تک جو ہے یہ کل اگر زندگی باقی رہی تو اس کو انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ